جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت جبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس کی تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے گئے جو اپنے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حصہ عنایت فرمایا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے بھائیوں بنو مطلب کو عنایت فرمایا ہے مگر ہمیں نہیں دیا حالانکہ ہماری اور ان کی آپ کے ساتھ داری ایک سی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک شے ہیں وجہ اوپر درج ہوئی جو بیر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کا حصہ نہ نکالا جس طرح کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا نکالا تھا راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس اسی طرح تقسیم کیا کرتے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قرابت داروں کو اتنا نہ دیتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں دیتے رہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھہتر